وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صروات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بذرغان الدين نوجوان ساتيو حاضرين مسجد اس صورت البقرہ کی ہم نے تین آیتیں تلاوت کی ہیں جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اپنا ایک طریقہ جس کو سنت اللہ کہا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں ہمیشہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جان میں مال میں کسی اور اعتبار سے آفتوں اور بلاؤں اور بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں لیکن آزمائش میں جب انسان کامیاب اترتا ہے تبھی اسے اللہ رب اللہ تعالیٰ کے ہاں ترقی کی راہیں اسی وقت اس کے لیے کھلا کرتی ہیں اور یہ انسانی زندگی کا معمول ہے اور ایک فطری چیز ہے کہ انسان برابر آزمایا جائے قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ہیں تبا اور کلبی بھی بیل ملک وہ الا کل شعین قدیر الدی خلق الموت والحیات تب اللہ تعالیٰ ہی نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے اور یہ موت اور حیات کو پیدا کیا زندگی اور موت لی اب اکم احسن ہمارا تاکہ اللہ تم میں اسے آزمائے اور دیکھے کہ کون ہے اچھا عمل کرتا ہے اور کون سا برا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے آزماتے ہیں پھر آزمائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا تاکہ سچے اور جھوٹے کھڑے اور ہوتے کی تمیز ہو جائے اللہ تعالی رسا فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں منا لا یفتنون لوگ صرف کلمہ پڑھ لیں اپنے اسلام کا اعلان کر دیں اور کہیں میں بھی مومن بن چکا ہوں کیا اللہ تعالیٰ اسی پر چھوڑ دے گا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو آزمائے گا آزمائے گا کیوں تاکہ اللہ رب العالمین دیکھ لے فلا من الماح الین سداپو ولا اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا اللہ تعالیٰ اس لیے بندوں کا آدمات کو آزماتا ہے آزمائش کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کون کلمہ پڑھنے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں کون مسلمان ہے ہر اعتبار سے پکا سچا مسلمان ہو چکا ہے اور کو یوں ہی زبان سے سی بلاؤں میں پھسل جایا کرتا ہے فلا لمن تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ سچا مسلمان کون ہے ولا یا لمن اور دیکھ لے کہ کون جھوٹے مسلمان صرف زبان سے دعویٰ کرنے والے ہیں یہ کھڑے کھوٹے کی تمیز کے لیے اللہ رب العالمین آزماتے ہیں اور یہ آزمائش مختلف انداز سے ہوا کرتی ہے خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں اللہ رب العالمین کی آزما اس مختلف انداز سے ہوا کرتی ہے ایک مومن کا کام یہ ہے کہ آزمائش اس ڈر کے اس کو ناگوار گزرتی ہیں اور آنے والی بلائیں اسے ناپسند ہوتی ہیں لیکن اس کے متعلق دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو ایک تو یہ کہ یہ بڑا اور آدمائش جو آئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے اور دوسری چیز مو کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے ہمیشہ ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ ممکن ہے یہ بلا جو ہمیں ناپسند نظر آ رہی ہے جو ہمیں ناگوار ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی خیر اور برکت رکھی ہو آدمائش ہمیشہ بری ہی چیز کے لیے نہیں ہوتی کبھی آدمائش میں انسان صبر کرتا ہے تو اس میں مومن کے لیے بڑی خیر ہوتی ہے اس لیے رب العالمین ساتھ رواتے ہیں کچھ بارے کمل کتاب لوگوں یاد رکھو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب کو فرق قرار دیا ہے اس پہ تمہارے لیے نہ تم کو ناگوار گزرتی ہے ناپسند یہ ہے لیکن یاد رکھو ہاں کتنی چیزیں ایسی ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اوپر ان تک رہو شی خیر القم واشا انت ہو شی ام و ہوا شرولہ وہ یا نمو انت لا نمو تمہارا خیر تمہارے لیے خیر کس میں ہے اور تمہارے حق میں شر کیا ہے اللہ فرماتے اس کا علم تمہیں نہیں ہے واسا انتک رہ بہت ساری چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن ممکن ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہوا کرتا ہے تم ذاتی طور پر کسی کو اپنے لیے خیر اور شر کا فیصلہ کر لیتے ہو مستقل کا علم تم کو نہیں ہے اسی لیے رب العالمین نے ہمیں اطمینان دلایا اور قرآن پاک میں آیت نہ کی کہ اے مسلمانوں یاد رکھو وہ تک کہتے ہیں نبی جو فرماتے ہیں اسی کو قبول کر لو اسی پر عمل کرو وہاں سا انت رہو سیا اللہ رب العالمین نبی رہ فراط صاحب کسی چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں یا تمہارے اوپر کوئی آفت اور بڑا ڈال دیتے ہیں تم اس کو ناپسند کرتے ہو انجام کے اعتبار سے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوا کرتی ہے وہاں سا انتو سین اور بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرتے ہو تمہیں بڑی محبوب ہیں لیکن لیکن انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے حق میں بہت شر اور بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں ان چیزوں کا علم تم تعلمون اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے تمہیں اس کا علم نہیں ہے اس لیے جب بھی کوئی آزمائش آئے ہم ان کو چاہیے تھی برآ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرے اور اس پر صبر سے کام لے چاہے جان کی یا مال کی کاروبار کی ہو یا اور اعتبار سے کسی بھی آدما اس میں مومن کو واویلا کرنے کے بجائے شکوا شکار کرنے کے بجائے چیخنے اور چلانے کے بجائے نوحہ اور ماتم نہ کرے بلکہ اسے چاہیے صبر سے کام لے اور اگر مومن اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی آزمائش میں اللہ تعالیٰ آنے کے جانب سے آنے والی پریشانیوں میں اگر مومن صبر سے کام لیتا ہے تین چیزیں یاد رکھو جب بھی تمہارے اوپر کوئی بڑا آئے جب بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے ہم تیس تمام لوگوں کو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک سب سے پہلی چیز تو یہ اس بڑا کو اور بڑا اور آزمائش کو اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھنا چاہیے اور یہ ہمارے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے اس سے اس کی یہ مرضی ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم بھی اس پر راضی رہیں نمبر دو اس پر صبر سے کام لینا چاہیے نمبر تین اس آدمائش میں صبر کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے یہ تین چیزیں ذہن نشی کرنے جب بھی آپ کے اوپر آپ کے جان میں آپ کے مال میں آپ کے جسم پر آپ کے کاروبار میں اگر کوئی بڑا کوئی آفت اور کوئی پریشانی آ جائے تو تین چیزیں اپنے مد نظر رکھیں نمبر ایک اس بڑا کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر راضی رہنا چاہیے اسی لیے نبی ریثر صاحب رناتے ہیں بتاؤ من اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے کسی قوم سے کسی کسی شخص اور کسی خاندان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بلائیں نازل کر دیتے ہیں بلاؤں کا آنا آزمائش کا آنا یہ صرف مصیبتوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کا سبب نہیں ہوتا ناراضگی کا بھی سبب ہوتا ہے لیکن ایک انسان ایک قوم جو روزے نماز کی پابندی کرتی ہو دیندار ہو شریعت کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہو اگر ان پر کوئی بڑا آدمائش آ جائے تو نبی کا فرمان سنو آپ ساتھ رواتے ہیں ان اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اوپر بلائیں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر آد اس کو آدم فرماتے ہیں طرح طرح کی آفتیں اور مشکلات اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں پھر اللہ کو فرماتے ہیں سمن رضیا رضا تو اس بڑا کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کا قضا قضا اور قدر سمجھ کر کے اگر وہ راضی رہا فلاح الرضا اللہ کی نازل کردہ مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر جب کوئی مرد مومن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس پر ریڈا کا اظہار کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے اللہ اپنی ریڈا خوشنودی اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں یاد رکھو الرضا میرا بندہ میری نادر کردہ آفت اور ہماری آدمائی پر صبر کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے راضی ہو گئے اور اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہوتا ہے پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس لیے مومن کے حق میں بلائیں بھی خیر برکت کی چیز ہوتی ہیں تو پہلی چیز دھیان نصیح کر لو آپ ساتھ رواتے ہیں ہم رضی رد یا جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور جس سے اللہ راضی ہو جائے رضوان میرا اللہ اکبر تھوڑی سی رضا بھی اللہ کی کسی کو حاصل ہو جائے تو یاد رکھو دنیا کی تمام دولت کو خرچ کرنے کے بعد بھی وہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے سے جتنی بڑی نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور آگے آپ نے ساتھ رمایا ومن من سخیتا وہ من سفید اور اللہ تعالیٰ نے آزمایا کچھ بلائیں کبھی اولاد پر کبھی مال پر کبھی کاروبار پر کبھی صحت و تندرستی پر اگر کوئی آزمائش اللہ نے بلا ڈالی اس میں اگر کوئی ناراض ہو گیا شور شرابہ کرتا ہے چیختا چلاتا ہے سکما شکایت کرتا ہے اللہ اکبر تو اللہ صرف ہمارے فلاح سخت اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کے فیصلے پر جو راضی ہوا اللہ اس سے خوش اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ مصیبت اور پر جو ناراض ہوتا ہے اور غصہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتے اس سے غصہ ہو جایا کرتے ہیں اسی لیے میں نے کہا مومنوں کو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کیسے بھی ہمارے اوپر آدما آئے اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے اسے بردا ورغبت قبول کرنا چاہیے اور اس پر راضی رہنا چاہیے میرے بھائی دوسری چیز ہے جب انسان پر کوئی بڑا کوئی آفت اور کوئی مصیبت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمائش آ جائے تو دوسری چیز ہے کہ مومن جم کر کے صبر کرے سبر کو مضبوطی سے تھام لے اور خود دعا کرے ہاں بنا افری گا لینا سبرا وہ سب دن بنا وہ سرنا ارل قا فری اللہ ہمارے اوپر صبر کا دروازہ کھول دے ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللہ ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے صبر کا دروازہ کھول دے ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم پر اللہ تعالی ہماری نصرت اور مدد فرما یہ ہمیشہ دعا ہونی چاہیے اور انسان جب صبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ کا ہاں فلاح اور کامیابی کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں کامیابی اور فلاح ان کے لیے ہے اللہ ان کا ساتھ دیتے ہیں یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لال تفلحون اے ایمان والو صبر کرو ڈٹے رہو آپس میں جڑے رہو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو لال تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ اسی لیے امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کتنی پیاری بات کہتے کہتے اے مسلمان سن لو وہ خیر صبر اس دنیا میں سب سے بڑا ہمارا سرمایہ اللہ رب العالمین نے صبر میں رکھا ہے سب سے سب سے بڑا کوئی سرمایہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام میں یہ صبر کا مقام ہے کہتے من المان اکثر من المان من الجسد علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں ایمان سے سب کا وہی تعلق ہے صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو انسان کے جسم سے انسان کے سر کا تعلق ہے انسان اگر صبر کرتا ہے تو ایمان باقی ہے اگر ایمان اگر صبر نہیں کرتا تو ایمان بھی اس کا بیکار ہو جایا کرتا ہے اور صبر و منل ایمان ہے کمن سے منل جسد ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس طرح سے ایک سرد ہونا ضروری ہے ایسے ہی ایک انسان کو چاہیے اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اس کے اندر صبر کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر سے نوازے نمبر تین میرے بھائیوں جو مصیبت آ جائے بلائے آ جائے اور آفتے آ جائے تو پہلی تین چیزوں میں سے دو چیزیں رہی ایک تو ہے راضی رہیں اس پر نمبر دو صبر سے کام نہیں نمبر تین بڑی عظیم ترین چیز ہے اس بلا پر اس آدمائش میں صبر کرنے کے ساتھ احتساب ہونا چاہیے احتساب کہتے ہیں اجر و ثواب کی نیت ہونی چاہیے یہ احتساب بہت ضروری ہے دنیا میں سب تو سبھی کرتے ہیں کافی بھی کرتا ہے یہودی بھی کرتا ہے عیسائی بھی کرتا ہے مجبور ہو کر کے صبر کرنا ہی پڑتا ہے لیکن کسی کو صبر میں اجر و ثواب نہیں مومن پر آفتے جب آتی ہیں راضی رہتا ہے صبر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی بہت ہی زیادہ امید رکھتا ہے اور کتنی امید ہونی چاہیے اللہ اکبر نبی رہے سراف صاحب رواتے ہیں سنر سرمدی کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ قبر میں ثواب کی امید رکھو یہی یہی وہ چیز ہے جس سے مومن کو ہر قسم کی آفت اور بڑا میں ثابت قدم رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے اس آزمائش سے ہمیں دو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں ایک ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور نمبر دو اللہ اکبر نمبر دو اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا کرے گا یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو مومن کبھی آدمائی سے پریشان نہیں ہوگا ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی سخت خطرناک بیماری لاحق ہو جائے اور ڈاکٹر کہتا ہے ایکس رے لیا طرح طرح کی اس نے تصویریں اختیار کی آخر میں ڈاکٹر کہتا ہے صاحب یہ ایک ہی علاج ہے کہ آپ کے اس انگلی کو پاٹ دیا جائے ذرا سوچو انگلی کا کٹا دینا بہت تکلیف دے کی چیز ہے ایک تو پانچ انگلیوں کے بعد چار انگلی رہ جائے گی آپریشن کی تکلیف ہوگی جس میں ایپ پیدا ہو جائے گا لیکن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے باوجود وہ مرد مومن اپنی انگلی کٹا دینے پر راضی ہے کیوں راضی ہے وہ سوچتا ہے کہ ہاں اس کے کٹا دینے سے سارا جسم ہمارا محفوظ ہے اللہ اکبر نبی رئی سر تامر صاحب فرماتے ہیں یاد رکھو ایک مرد مومن کے اوپر آفتیں اور بلائیں آ جائیں اور وہ ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہے یہ و یقین رکھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا عجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے درجات بلند کریں گے و ثواب دیں گے ہمارے گناہوں کی مفرت اور بخش کریں گے یہ احتساب انسان پیدا مبتلا ہو جائے تو بڑی سے بڑی آفتوں اور بڑاؤں میں وہ ڈٹ کر کے دین پر قائم رہتا ہے سنن ترمیدی کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا یود اہل العافیت یوم القیامت یود احل العافیت یوم القیامت ہی نہ یوتا احل البلائی اجرا اللہ اکبر آپ رماتے قیامت کے دن حشر کے میدان میں کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جو کبھی جان کی آدمائش میں کبھی مال کی آدمائش میں کبھی بیمار ہے کبھی پریشان ہے کبھی کاروبار کا معاملہ ہے ہر اعتبار سے پریشان تھا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بلائیں گے اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے لے لے یہ یہ نیکیاں دیکھو تمہاری نماز کی نیکیاں ہیں لے لو یہ تمہارے روزے کا جو ثواب ہے وہ لے لو یہ تمہارے زکات کا ہے یہ تمہارے حج اور عمرے کا ہے یہ ساری نیکیاں تمہاری ہیں لے لو یہ تمہارے تلاوت قرآن کا ساری نیکیاں وہ لے لے گا جب ساری نیکیاں لے کر کے جانے لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو حج کے میدان میں اتنا بڑا جو پہاڑ لگا ہوا ہے یہ پہاڑ تم دیکھو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کا نہیں ہے یہ پہاڑ پتھر اور اینٹ کا نہیں ہے یہ پہاڑ نیکیوں کا پہاڑ ہے اور یہ تمہاری نیکیاں ہیں پہاڑ کے برابر نیکیاں بندہ کہتا ہے یہ میری نماز کا ثواب ہے یہ میرے روزے کا ثواب مل گیا یہ حج کا ثواب مل گیا یہ ساری نیکیات مل گئی یہ نیکیا اتنی بڑی جو سب سے زیادہ ہے اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کا وہ میرے کس عمل کی برکت ہے ہم نے سونے کی نہیں کی ہے یہ سوال مجھے کس چیز کے بنا پر مل رہا ہے اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اصل یہ ہے یہ تمہاری نیکیوں کا ثواب تھا جو تم کو مل گیا اور یہ سب سے بڑا پہاڑ جو نیکیوں کا تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تمہیں دیا جاتا ہے یہ نیکیاں تمہیں اس وجہ پر دی جا رہی ہیں دنیا میں تم کو آزمایا اور تمہارے اوپر بلائیں نازل کی اس پر جو تم نے صبر کیا تھا اس صبر کا جو سواب آج یہ دے رہا ہے کتنا فاتحی مرد مومن اپنا جنت کی طرف جا رہا ہے رہتا فرماتے ہیں جیسے وہ ساری نیکیاں لیا اور اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ مل گیا یور تو آلیہ تو دنیا میں جن پر کوئی آزمائش نہیں آئی تھی وہ کہیں گے اللہ اگر یہ آزمائش نے اتنا بڑا عجر ثواب تھا یم تو حل حافیت یومل کی آمد ہیرا ہیرا ہیر یوتا حل جب پریشان حال مسلمانوں کو اور آدمائش میں مبتلا مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے لگے گا تو پہلے عالمین اگر آدمائش میں اتنا بڑا و ثواب تھا تو لو لو بل مکاری تو کہیں گے اگر اتنا بڑا و ثواب تھا تو اللہ میری تمنا تھی ہے کہ دنیا کے اندر دین کی راہ میں مجھے ایسا آدما تھا کہ چیزوں سے میری بوٹیاں بوٹیاں الگ کر دی گئی ہوتی دنیا میں تاکہ آج مجھے بھی اتنا بڑا اجو سواب میرے بھائی اس لیے تینوں چیزیں رکھو ایک تو اللہ کے فیصلے پر حاضر رہو نمبر دو اس پر صبر کرو اور نمبر تین اتنا درجے کی مصیبت ہو یا آنا بڑی بڑے درجے کی اس پر اجو ثواب کی نیت سے سبر کرو جس کو ایک ساتھ کہا جاتا ہے رضا کے ساتھ یہ تینوں چیزیں جب مومن اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو ساری بنائے اس کے لیے قیامت کے دن رحمت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ابر کو لہٰذا واسطر اللہ من کل ذنبی واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام عباد الذین اصطفى اما بعد یہ جو آفتے اور بلائیں آ جائیں ان میں ایک تو ہم نے کہا ہمیں تین چیزیں اپنانا چاہیے ایک تو راضی رہیں دوسرے صبر کریں اور تیسرے اتفاق اجر و ثواب کی نیت کریں اس کے علاوہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ جب بلائیں اور مصیبتیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف روئیں گرگرائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں ہم برائیوں سے گناہوں سے توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اسی لیے رب ساتھ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آزمایا خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے ہم نے ان کو ان پر آفتے بنائے ہم نے ان کو ان پر آزمائشیں سے کی اللہ فرماتے ہمارا مقصد یہ تھا لال لہم تاکہ ہماری طرف یہ رجوع کریں روئیں گڑ توبہ استغفار کریں مصیبت میں گر جانے کے بعد ہماری طرف روتے ہوئے متوجہ ہوں تاکہ ہم ان کی مصیبت کو ٹال دیں کیوں انسان جو مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ طرف زیادہ رجوع کرتا ہے زیادہ اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں اور بندہ جتنا روتا ہوا اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت ہی ناراض ہوتا ہے کہ جو بناؤ اور آپ آفتوں میں اللہ تعالیٰ طرف رجوع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ساتھ رماتے ہیں ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو ہم نے ان پر آفتیں نازل کی ہم نے ان پر بنائیں نازل کی ہم نے مصیبتیں ان پر نازل کیا لیکن انہوں نے رو کر کے گر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں کیا ہوئے نے ہماری طرف رجوع نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے شیطان نے ان کے گناہوں کو ان کے نگاہ کو کر دیا وہ گناہوں پر ڈٹے رہے اور ہمارے طرف متوجہ نہیں ہوئے تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں میں اللہ تعالیٰ آزمائے تو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں اور رجوع ہونے میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ میں آیا وَبَنُّوا نَئِذْدَابَ مُغَاظِمًا فَبَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَرَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَا سُبْحَانَك تو میرا ظالمین اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت و نصیحت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو ذرا دیکھو وَدَنُّونِ اِذْدَحَوَ مُقَادِبًا مسلی والے نبی یعنی ہمارے نبی یونس کو ذرا دیکھو جب اپنی قوم سے اپنی برادری سے اپنے گاؤں والوں متیوں سے ناراض ہو کر کے بھگے اور شہر چھوڑ کر کے چلے جا رہے تھے تو یہ سوچ رہے تھے اب میں ان سے ان دور چلا گیا اب ہمارے لیے کوئی بڑا آفت اور مصیبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جکڑ دیا مچھلی کے پیٹ میں جکڑ دیا اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور مچھلی سمندر کے میں لے کر کے چلی گئی فرادا فضل اللہ یہ ہے رجوع کرنا مصیبت آ جائے آدمائش آ جائے پریشانیاں آ جائیں فور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو حضرت یونس ہر فور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں سمندر کے تہ میں ہیں مچھلی کے پیٹ میں ہیں تاریخی تاریخی کے اندر ہیں لیکن دعا کیا مانگتے ہیں اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین نبی اور پیغمبر ہیں ہمارے اوپر مصیبت آ جائے تو یہی کہیں گے بھائی نماز پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بنائے کم نہیں ہوتی اور نماز کیسے نماز نیت بات کے کھڑے ہو گئے اور دل جو ہے بازار میں ہے ہم تو آج کے چلانے لگے یہی ہے شکایت کرنا اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی ہفتے تو ہفتے گزرے لگاتار دو چار مصیبتیں آ گئی تو سب سے شکایت اللہ کی کرتے ہوئے نماز بھی پڑھتے ہیں توحید پر بھی قائم ہے روزہ بھی رکھتے ہیں ذکر اور کار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی پتا نہیں اللہ کیوں ہم پر بلائے ڈال دیتا ہے یہی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے یونس علیہ اس راستان کو دیکھو یہ اللہ اکبر نبی کا عقیدہ نبی کی توحید نبی کی عبادت نبی کا ذکر ان سے بڑا عبادت گزار کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس کے بعد کہتے کیا ہے لا الہ الا انت سبہانا کا اللہ مچھلی کے پیٹ میں جکڑ کے تو نے ہمارے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا اللہ اکبر فرادا فی الظلمات اللہ الہ پھر ظلم اے کا مچھلی کے پیٹ میں ہم کو جکڑ دیا مچھلی نگل کر کے سمندر کے تہ میں آ کے بیٹھ گئی ہے اللہ تیری ذات ظلم سے پاک ہے اللہ تو نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کیا بلکہ تیرا بندہ یونس اس کا مستحق تھا میرا ظالمین اللہ جانب میں ہوں گنہ کار میں ہوں تم نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا انسان کے و نصیحت حاصل کرے نہ چیزیں میں خلل ہے نہ عمل میں کوئی کوتا ہے نہ صبر و ضبط میں کوئی کمی ہے لیکن اس کے بعد کہتے کہیں اللہ تیرے پورے ہمارے ساتھ کوئی جاتی نہیں کیا ہم نے خود ظلم کیا اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ ساتھ رواتے ہیں جب مصیبت آتی ہے آزمائش آتی ہے پریشانی میں مرد مومن ہماری طرف اگر رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ رواتے ہیں دیکھ لو جب لہو لہو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے تہ میں حضرت یونس ہم کو پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام جب یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تو وہ سمندر کے تہ سے یہ نکلی ہوئی سمان یونس علیہ السلام کی عرش الہی سے جا ٹکرائی فرشتے کہتے کہتے اللہ تعالیٰ سو تم معروف من غریبا اے اللہ تعالیٰ یہ کون مقروب ہے یہ کون پریشان ہے یہ مصیبت سدا کی کوئی آواز ہے اور یہ آواز میں نے برابر سنی ہے اور آواز جانی پہچانی ہے لیکن آج ایک ایسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں سے آواز آج تک کبھی نہیں آئی تھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ رہے ہیں اے اللہ یہ کسی پریشان مرد مومن کی دعا ہے جو آپ کو پکار رہا ہے اپنے قصور کا اعتراف کر رہا ہے اللہ یہ آواز ہم لوگوں نے سنی ہے آواز جانی پہچانی ہے بس یہ کی بات ہے آج آواز جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے آواز کبھی نہیں آئی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے بڑا ہاں تمہارے آواز تو آواز تمہاری جانی پہچانی ہے لیکن آ رہی ہے اسی جگہ سے جہاں سے کبھی آواز نہیں آئی تھی یہ ہمارے بندے یونس کی آواز ہے اللہ تعالیٰ تیرے بندے رسول یونس یونس ابن مکہ اللہ نے فرمایا ہاں اللہ وہ تو ہیں ان کو تو نے جکڑ دیا ہے ان کا کیا قصور ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے چلے جا رہے تھے اسی لیے میں نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو جکڑ دیا ہے تو فرشتے کہتے رہا راہویر کیا آپ نے وہ نبی وہ یونس جس نے ساری زندگی تیری میں عبادت کیا ہے تیری پپا کی بیان کی ہے ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہا اللہ تعالیٰ کیا آج اس مصیبت تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول کیا فرمایا ہمارے نبی سے ہم کو پکارا اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ون جینا ہو اور ہم نے مصیبت سے ان کو نجات دیا اللہ نجات تو مل گئی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو وہ کا ہمارے ہم وہ مومن بن گئے جو مصیبت میں ہماری طرف رجوع کرتے ہیں جیسے آج میں نے یوسف یونس کو نجات دیا ہے ایسے ہی قیامت تک آنے والے مومنوں کو بھی نجات دیں گے ہے کہ جیسے یونس نے ہماری طرف رجوع کیا ہے یہ آنے والی نسل بھی ہماری طرف رجوع کرے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک دن راستہ پکڑ کے جا رہے تھے یہ دعا یاد کر لو مصیبت میں اللہ تعالیٰ طرف رجوع کرو مجھے نبی وقاص راستہ پکڑ کے جا رہے تھے سامنے مسجد نبوی تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کچھ سوچتے ہوئے بالکل بے خبر ہاں، آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن بے خبر وہ کچھ سوچ رہی ہیں ہوا اتنا کھو چکے ہیں اس قدر وہ سوچنے میں مشغول ہیں سات جنبی وقاص اجر مبشرہ صحابی گزرے کہنے کا سلام علیہ کا عثمان بن عفان نے ایسے ہی گھیور کر کے دیکھا لیکن وعلیکم السلام نہیں کہا حضرت سعد نبی وقاص نہ کہا السلام علیکم لیکن عثمان بن عفان نے جواب نہیں دیا نہیں آنکھوں سے گھیور کر کے دیکھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا سلام کا حضرت صاحب سات رونے لگے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا امیر المومنین احادہ صحیح کوئی ہاں، حادثہ ہو گیا ہے نہیں کوئی حادثہ نہیں نہیں یا امیر المومن احادہ صحیح کوئی حادثہ ہو گیا ہے لا نہیں نہیں اللہ امیر المومنین کچھ ہو گیا ہے حضرت عمر پوچھتے ہیں ساتھ کیا کہہ رہے ہو کیا ہو گیا ہے کہا کہ مرر تو بے عثمان ابن عفان عثمان بن عفان کے قریب سے گزرا میں نے ان کو سلام کیا اور آنکھیں پھر کر کے انہوں نے دیکھا لیکن میرے سلام کا جواب نہیں دیا اللہ اکبر صرف سلام کا مسئلہ تھا عمر سلام ایک مسلمان سلام کر رہا ہے دوسرا مسلمان جواب نہیں دے رہا ہے یہ آپس میں اختلاف کی نشانی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً آدمی کو بھیجا کہا عثمان مسجد میں بیٹھے ان کو بلا کر کے لاؤ عثمان کے عفان لائے گئے سات نبی وقاص بیٹھے ہوئے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عثمان کیا بات ہے نے تم کو سلام کیا اور تم نے سلام کا جواب نہیں دیا عثمان بن عفان کہتے نہیں انہوں نے سلام نہیں کیا صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے سلام کیا عثمان بن عفان کہتے اللہ کی قسم اس نے سلام نہیں کیا کہتے بات زیادہ بڑھ گئی آخر کار میں نے اشرار کیا تو عثمان بھی عفان کہتے ہیں استغفر اللہ اللہ اکبر یہ ہے عثمان بن جن سے فرشتے بھی ہرا کرتے تھے یہ ہے اللہ امیر المومنین بات اصل یہ ہے کہ نبی علیہ شام ایک حدیث بیان کر رہے تھے بیان کیے تھے جب بھی میں اس کو خیال کرتا ہوں تو ہمارے دل و دماغ پر پردہ چڑھ جاتا ہے گچی تاری ہو جاتی ہے میں وہی حدیث یاد کرتا ہوا بیٹھا تھا شاید اس سے اپنا میں استاد گزرے ہیں اور سلام کیے اس لیے مجھے ہوش نہیں کہ صاحب نے سلام کب کیا ہے عثمان رضی اللہ ہو رونے لگے اور ہمیں معاف کر دیں بن نبی وقاص نے کہا اے عثمان عمر فاروق کہتے کون کی حدیث سوچ رہے تھے حضرت سعد نے کہا یہ تو اس کو بیان نہیں کر سکتے حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ نبی سراج صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ اے لوگوں میں تمہیں ایک ایسی دعا بتا دیتا ہوں وہ دعا اگر انسان کسی بھی مصیبت میں پڑھے گا تو مومن کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مصیبت کو ٹال دے گا اللہ رسول یہیں تک پہنچے ہوئے تھے اتنے میں ایک بدو آیا اور وہ اللہ کے رسول کی مجلس کا خیال نہ کیا آپ کے حدیث بیان کرتے کرتے اس نے سوال کر دیا اور آپ سے مسئلہ پوچھنے لگا نبی علیہ السلام اس بدو کے سلام کا جواب دینے لگے اور وہ حد باقی رہ گئی ایسی کون سی دعا تھی جب آپ اتنا فرمائے تھے ایک دعا میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں اس دعا کو جو سکھ دل سے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دیں گے لیکن کون سی دعا نہیں بتا سکی عثمان بن عفان رضی اللہ نبی وقاص نے کہا یہاں تک کہ بدو جب گیا تو نبی رہے شام بھی واپس جانے لگے گھر اور میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا کہ پوچھ لوں لیکن اللہ رسول کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں جب میں نے دیکھا کہ اب تو تو اگلا قدم اللہ رسول اٹھائیں اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے اپنے پیر کو خوب زور سے پٹکا میں نے اپنے پیر کو زمین پٹکا تو نبی رہتا پڑک کر کے ہم کو دیکھنے لگے کہنے ارے ساتھ کیا بات ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اس بدو نے ساری حدیث بیچ میں کود پڑا اور وہ بات مکمل نہیں ہو پائی آپ جو دعا بتا رہے تو ذرا دو بتا دیں آر ہاں نام و دعا واقعی وہ دعا یہ تھی دعا جبکہ مچھلی کے انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہی دعا ہے لا الہ الا نالمین مسلم جب بھی کوئی مسلمان سکھ دل سے کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں اس دعائی یونس اس کو پڑھے گا تو اللہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دے گا لا اللہ الا سب سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے بنائے بنائے سنت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی آدمائشیں اور مسائل جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر تو ہمیں راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اس پر صبر کی توفیق دے اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احتساب کی توفیق نصیب فرمائے اس پر عجل و ثواب کی اور گناہوں کی مفرت اور بخشش کی امید رکھنے کی توفیق دے اے ہم ہمیں جو بیمار ہوں ان کو فرما جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو کو ادا کرا دے دے جو پریشان ہیں اللہ اللہ اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد رحمكم بالعدل القربى عن الفحشاء